حضرت ساحل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ سے نماز خوف کے بارے میں کھڑا رہے تو امام پہلے گروہ کو ایک رکعت پڑھا دے پھر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر دوسری رکعت رکو سجدے ادا کر لیں اور دوسروں کی جگہ چلے جائیں اور وہ آ جائیں تو امام انہیں بھی رکو اور دو سجدے پڑھا دے اس طرح امام کی دو رکاتیں ہو جائیں گی اور ان کی ایک رکات پھر وہ خود دوسری رکعت کے روکو اور دو سجدے ادا کر لیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک